جناب عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی پانچ نمازوں کی پابندی کرنا میں نے عرض کیا کہ مجھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں تو آپ مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرمائے جس پر عمل میرے لیے کافی رہے آپ نے فرمایا اسرائن کی پابندی کرنا اور یہ لفظ ہماری زبان میں مستعمل نہ تھا میں نے کہا اسرائن سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو ستائیس